حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا ہو اور زکوٰۃ پوری کی پوری دیتا رہا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہا ہو اس کے لیے جنت ہے لوگوں نے آپ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون کون سے ہیں تو آپ نے بطور مثال ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا مسلمان شخص کو قتل کرنا اور لڑائی کے دن بھاگ جانا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چودہ